قصہ میں قصہ میں سات احوال کا ذکر ہوگا ہر حال پہلے کی نسبت بین تل کا اشارہ دور کے لیے بھی ہوتا ہے وہ آیات وہ لو محفوظ والی آیات یا علم الہی والی آیات کس کتاب کی جو کتاب مبین ہے یعنی اس صورت میں دلائل نقلیہ ہی ہوں گے کتاب مبین کتاب کی صفت حکیم آئے تو دلائل عقلیہ کا زور اور مبین آئے تو دلائل نقلیہ کا زور ہم نے ہی اتارا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو نہ نو نقص کا ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ پر بہترین بیان آسن القصص مفول مطلق بہترین بیان ساتھ اس کے جو وہی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف اس قرآن کو یقینی بات ہے کہ تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں سے آپ کو خبر کوئی نہیں تھی اب حال پہلا شروع ہو گیا جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے ابا جی میں نے دیکھا ہے گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو میں دیکھتا ہوں ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے ہی سجدہ کر رہے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا ہے تو فرمایا ہے میرے پیارے بیٹے نہ بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر کیونکہ بڑے سے بڑا شریک تو بھائی ہوتا ہے فیقید کا قاعدہ شیتان کی اکساہٹ سے کہیں یقید کا قاعدہ کہیں کوئی چال نہ چلیں تیرے لیے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ کزال کا یج تبھی کا ربو کا بات سن جس طرح اللہ نے تمہیں خواب دکھائی ہے نا اسی طرح چن لیا ہے تم کو تیرے رب نے وہی تعویل الحادیث اور بذریعہ وہی سکھائے گا تجھ کو انجام خوابوں کے تعویل الحادیث اور پورا کرے گا نعمت اپنی تجھ پر اور کو پر جیسا کہ اس نے پورا کیا تھا تیرے آبا و اجداد جو پہلے تھے ابراہیم اور اسحاق پر ان رب کا علیم الحکیم تیرا رب بھی علیم و حکیم ہے یہ بھی ساری تدبیر اس لیے کر رہے ہیں کہ مشکل کشائی نہ ان کے ہاتھ میں ہے نہ غیب ان کے ہاتھ میں ہے لقد کانا سی یوسف و اخوت ہی آیات السائلین اب اس حال کا ابتدائی نتیجہ یہ ہے کہ پکی بات ہے کہ ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں آیات السائلین بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والے مشرقوں کے لیے سائلین سے مراد وہ پوچھنے والے کون ہیں مشرق اگرچہ دو تقریریں ہیں یہاں مسلمانوں کے لیے ہے یا مشرقوں کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ امتحان آپ سے پوچھا کرتے تھے بھائی کسی سے پڑھا ہوا تو ہے نہیں اس کو نہیں لہذا ہم تالی بجا دیں گے کہ یہ رسول نہیں ہے یہ آیاتن یہ آیات جو ہیں نا یہ سائلین کے لیے ہیں یہ نہیں کہ کس سائلی ان کے لیے ہے یہ آیات جو ہم قصہ یوسف کے بیان کرنے کے لیے لا رہے ہیں یہ آیات ان کے لیے ہیں جو سائلین پوچھنے والے ہیں پوچھنے والوں کے لیے حال جو اس نے پوچھا ہے انہوں نے کالو یوسف و ہو جس وقت کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو حالانکہ ہم تو ایک دتھا ہیں پورا پوری پلٹون ہے ہماری تاکہ ہمارا باپ جو ہے البتہ بہت کھلم کھلے مغالتے میں ہے وہ یار یوں کرو قتل کرو یوسف کو یا پھینک دو اس کو طرح کر دو پھینک دو اس کو کسی ایسے علاقے میں جہاں سے اس کی ہوا بھی نہ آئے یخلو لکم وجہ بی کو تو نرا ہو جائے گا تمہارے لیے یخلو خالی ہو جائے گا سپیشل تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی اور ہو جاؤ گے اس یوسف کے چلے جانے کے بعد قومن صالحین پھر جماعت بڑی بختولی جماعت مشہور ہو جاؤ گے وہ بھی خود کہے گا میری بیٹے بڑے بختولڑے ہیں کالا بعض لوگ تو کہتے تھے نا کہ اس کالو کا اس جو ہے بمانہ قد ہے بعض نے یہ کہا ہے مفسرین نے کہ از از قالو میں جو ہے از یہ بمانہ قد ہے تحقیق کہا تھا انہوں نے تفسیر عباسی والے نے ایسے ہی کہا ہے کہ از بمانہ یہاں قد ہے اب مانا کیا ہوگا قد کالو لوسف و اہو اور رضی والے نے اس بمانا کہا ہے اسما سون تو یعنی اس کا متعلق جو ہے اس نے اسما نکالا ہے اسما از کالو لوسف سن ہماری بات جب کہ کہا تھا انہوں نے مگر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں اس لیے کہ اس ظرف ہے اور ظرف کے لیے فیل یا شب فیل کی بوئی کافی ہوتی ہے صرف بوئی آ جائے نا ہوا آ جائے نا اس کو اس کو کافی ہے لہذا یہ جو عز ہے نا یہ نیچے والا جو کالا کائل ہے یہی کالا اس کا متعلق ہے اب مانا کیا ہوگا کالا کا کہا کہنے والے نے کب از کالو یوسف اخو ہو جس وقت کہا تھا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے تو اب عز کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا کالا کے ساتھ اب رہیے بات کہ وہ تو بڑا فاصلہ ہے درمیان میں تو قانون یہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیوں اس ظرف ہے اور ظرفوں کے لیے فیل یا شب فیل کی بو ہی کافی ہوتی ہے ہاں جی یہودا نے کہا ان میں سے لا تک تو لو یوسفا قتل نہ کرو یوسف کو پھینک دو اس کو کسی اندھیرے کنویں میں گیا الجبے اندھے غیر آباد کنویں میں اندھے کنویں میں یل تکے تو لے لیں گے اس کو بعض مسافر لوگ اگر تم خواہ مخواہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو یار مارو نہیں بہرحال یہ متا پکا کے آ گئے اپنے باپ کے پاس کہنے لگے او باپ ہمارے کیا وجہ ہے کہ تو اتبار نہیں کرتا ہم پہ یوسف کے معاملے میں اللہ یوسف وہ ان اللہ نا سے حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں ابا جی یہ کیا بات بھیج تو اس کو ہمارے ساتھ کل یارتا وہ باغات اور جنگل کے باغات ہیں وہاں پھل فروٹ چرتا بھی رہے وہ یلاب اور کھیلتا بھی رہے وہ انا لہو لحافظون فضون اور ہم پورا نگرانی کریں گے حضرت نے فرمایا یار مجھے خطرہ یہ پڑتا ہے کہ کہیں تم لے جاؤ اس کو اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ واقا یا کو و مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اس حال میں کہ تم اس سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ مجھے خطرہ ہے وہاں چونکہ بھیڑیے شیر چیتے کافی ہیں اس لیے جنگل کا موقع ہے کہنے لگے لائنا زیب ہائیں ابا جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو وہ بھیڑیا کھاتا ہے ورنہ نو اسبا اور ہم پورے کے پورے کتنے ہیں پلٹن ہے ہماری پورا دتھا ہے ہم پھر تو انا اللہ خاص ہم تو پھر نکم میں ہوئے نا پھر ہمارے پلے تو کچھ بھی نہ ہوا تخصیص نہیں کی ذکر کیا ہے وہاں چونکہ اکثر اس علاقے میں چونکہ بھیڑیے تھے امر واقعہ کے مطابق نہیں نہیں جن سینس نہیں مطلب یہ ہے کہ اکثر چونکہ اس جنگل میں آس پاس بھیڑیے تھے اس بنا پہ انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا فلما فلم بہی و اجمعو پس جب کہ لے چلے اس کو اور انہوں نے اجماع کر لیا مردوں کے سننے پر اج ماؤ آئی غیابات بات الجب اجماع کیا انہوں نے کہ ضرور بنا دیں گے اس کو بیچ ایسے کنویں کے جو کنواں بالکل اندھا دھند ہوگا جب وہ لے چلے تو پھر فالو ما فالو اور کیا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا جزا معذوف ہوگی فالو ما فالو بہی ادھر ان نے تو اس اندھے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی ادھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیج دی اطلاع طرف اس یوسف کے یوسف کے دل میں بات ڈال دی کہ تو مرتا نہیں یہ پھینک رہے ہیں نا مت کہ تجھے فکر ہو کہ میں مر جاؤں گا نہیں نہیں ان کو پھینکنے دے میں تجھے خود سنبھال لوں گا لت نبے ضرور ایک دن تو ان کو خبر کرے گا ان کے اس سارے معاملے کی ایک دن آئے گا تو ضرور اس کو بتائے گا ان کو بھائی ہاں میرے ساتھ تم نے یوں کیا تھا وہ یا شرور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا بیچ بیچ میں اندر ہی اندر ہم نے یوسف بچے کے ساتھ بات کر لی اس کے دل میں بات ڈال دی بہرحال وہ پھینک کے آ گئے آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت یب کون پیٹ سے پیٹ سے کوٹتے سینا اپنا کالو یا بانا ہمارے باپ ہم تو چلے گئے لگا رہے تھے چھوڑا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس پھر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ تو قطن تصدیق نہیں کرے گا ہماری بات کی سچے جو ہے <laughs> تبے مومن لنا ولو ولاکمنا صادقین اگرچہ ہم سچ ہی کہہ رہے ہوں تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس حال میں آئے کہ لے آئے تھے اوپر کمیس یوسف کے بے بے دمن دمن کذب جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کے آئے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ لو جی بھیڑیا کھا گیا حضرت نے جس وقت دیکھا اس کرتے کو کہنے لگے بھائی بھیڑیا بڑا سیاح اور دنا تھا جس نے اچھے طریقے ساتھ احتیاط کے ساتھ کرتا میرے بیٹے کا وہ گلے سے پہلے اتار لیا ہے بڑے سکون کے ساتھ اس کو کبھی ٹوک بھی کہیں سے نہیں آیا پھر بیٹھ کے میرے بچے کو کھا گیا بڑا دنا تھا بڑا پڑھا لکھا وہ بھیڑیا تھا اس لیے تار گئے بھائی ہے تو سارا فراڈ ان کا کہنے لگے بل سب لکم انفسکم دیکھا باطل کے لیے سب بل سولت لکم انفسکم آمرا او میاں اچھا تم تو راضی ہو گئے نا سب لکم یہ سارے کا ساری تصویر گھڑی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے امرن ایک منصوبے کے تم تو راضی ہوگا اچھا صبر جمیل صبر کریں گے اور صبر بھی جمیل ہوگا یعنی ایسا صبر ہوگا جس کی تعریف خود اللہ بھی کرے گا واللہ المستان ما تصفون اللہ ہی امداد مانگنے کے قابل ہے اوپر اس کے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اچھا جناب اب پھر حال شروع ہوتا ہے دوسرا فلما زہبو سے دوسرا تھا شروع ہو کے ختم ہو گیا اب تیسرا حال پہ بھیجا انہوں نے ایک آنے والے وارد ہونے والے اپنے بندے کو کہ جا میاں کنواں قریب ہے وہاں سے پانی لیا بھر کے پیئے پس نے لٹکا دیا اس نے بوکا اپنا تو یوں ہی نیچے دیکھا نا کیونکہ بوکا بڑا بھاری ہو گیا اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو اس کو چمکار ایسے آیا جس طرح چودوی کا چاند چمک رہا نیچے سے تو اس وقت اس کے منہ سے نکل گیا وہ جامی والا فکرا یا بشرا یا بشرا ہے مبارک ہو مبارک ہو اونچا اونچا بے ہوش اتنا ہو گیا مست ہو کے یا بشرا یا بشرا حاضا غلام او مبارک ہو اس قسم کا غلام اور نوجوان چھوکرا تو آج تک ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا بہرحال وہ وہ بوکے کے کے ساتھ کھینچ لے آیا اثر روح انہوں نے چھپا لیا اس کو اپنے سامان میں ولہ علی ملون اللہ تو خوب جانتا تھا نا جو کچھ وہ کر رہے تھے چنانچہ انہی سیارہ والوں نے مسافروں نے کافلا والوں نے بیچ دیا اس کو بدلے پیسوں کے گھٹیا قسم کے تھوڑے پیسے یعنی درا ہے ماڈود کھوٹے پیسے نا وہ سامان باکسن مبدل مین ہو اور دراہما اس کا بدل ہے یعنی کھوٹے قسم کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی حقیقت کھوٹے تھے نا کھوٹے کا مطلب یہ ہے ماد چند گنتی کے تھے پیسے جو لے کے انہوں نے بیچ دیا بعض مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ بیچ دیا یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا انہوں نے بیچ دیا حالانکہ سب غلط ہے قرآن کا مضمون یہ اس کا انکار کر رہا ہے کافلا والوں نے بیچا اچھا وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اب بھائی مراد یہاں ہیں کہ بیچنے والے بھائی ہیں کیوں آگے لفظ ہے مینزاہدین جو تھے یوسف کے بھائی یوسف کے معاملے میں پرہیز کرنے والے تو جلدی جلدی نکلے تو اچھا ہے حالانکہ وکان افی ہے مینجاہدین یہ کافلا والے ہیں کیوں قافلہ والوں نے یہ چوری کی تھی کافلا والوں کو پتا تھا کہ ایسا نورانی چہرے والا بندہ یہ بچہ کوئی فضول آدمی نہیں ہے یہ تو کسی بڑے اونچے گھرانے کا ہے مت کے کوئی مالک یہاں پہنچ جائے اس لیے کانوفی ہے میں نے زاہدین جلدی جلدی اس کو دور نکالنے والے تھے وہی کافلے والے خود یہ تھے وہ قافلے والے بیچ یوسف کے معاملے میں من الزاہدین بڑے بچ بچ کے رہنے والے والے پرہیز کرنے اور ہمیشہ چوری کا مال جو ہے وہ گھٹیا قیمت پہ بیچا بھی جاتا ہے اور جلدی جلدی بھی بیچا جاتا ہے ہزاروں کا مال ہو تو سینکڑوں پہ لوگ چور جا کے دے دیتے ہیں فقال من مصر اب کہنے لگا وہ عزیز مصر جس نے ان کافلا والوں سے خریدا تھا وزیر اعظم دلہ الزی اشترا مصرا جس نے خرید کیا تھا اس کو مصرا مصر کے شہر میں اور تھا بھی وہ وہیں کا وزیر اعظم اس نے خرید کر کے جا کے اپنی بیوی کو کہا کھڑو کو لمراتے ہی اپنی بیوی کو کہتے ہیں اس کا نام رائلہ تھا کیا تھا راہیلا اپنی راہیلا بیوی کو اکرمی مسواؤ بڑی عزت والا بنا ٹکانا اس کا جس طرح باپ کا ٹکانا بنایا جاتا ہے جس کا جس طرح اور بزرگوں کا ٹکانا بنایا جاتا ہے اس لیے اکرمی کا لفظ بولتا ہے کیوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین بندے پوری دنیا میں باوجود کافر ہونے کے سب سے زیادہ دانا گزرے ہیں ایک ان میں سے یہ عزیز مصر تھا جس کی فراست نے تاڑ لیا تھا کہ یہ میں چھوکرا لایا تو ہوں مگر اپنی عورت کی عادتیں پہلے جانتا تھا کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ پورے ابلیس ہیں اور اللہ ہی خیر کرے میں اس کو ٹکا تو رہا ہوں بہرحال ہو سکتا کسی دن یہ خود اسی پہ سواری نہ ہو جائے اس لیے پہلے دن نصیحت ہی کی ہے تو اس انداز سے کی ہے کہ اس کو بزرگوں کی آنکھ سے دیکھنا اکرمی ہاں مسوا میری ہو بڑی تعظیم کے ساتھ ٹھکانا بنانا اس کا فنا ممکن ہے ہمیں کاروباری سلسلے میں یہ نفع دے او نتخذہ والدہ یا تیرا میرا بیٹا کوئی نہیں ہے اس کو ہم متبنہ بیٹا ہی بنا لیں اندر اندر ہی وہ کہتی تھی ہو جائے گا کر لیں گے ٹھیک ہے ذرا اوپر آنے دے اس کو کزال کا مکال یوسف یوں ہی ہم نے اپنے کمال سے ہی پاؤں جما دیے تھے یوسف کے اس علاقے میں والے من تعویل الحادیث اور تاکہ سکھائیں اس کو انجام اور تعبیر خوابوں کی اللہ ہی ہے غالب اپنے معاملے پہ لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں والا شدہ جب پہنچ گیا اپنی کڑیل جوانی کو انتہا جوانی کو چالیس سال کا جب آدمی ہو جائے تو کہتے ہیں استوا سیدھا کھڑا ہو گیا اشدھ ہو اپنی کڑیل جوانی کو دے دیا ہم نے اس کو فیصلہ کرنے کی بھی طاقت اور علم و دنائی بھی دے دی یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں مخلص لوگوں کو وراوت التی ہو وفی اور مطالبہ کر دیا اس رن نے ہو اس یوسف سے کس نے التی اس عورت نے جو وہ یوسف اس کے گھر میں رہتا تھا اور مطالبہ کس کا کیا ان سے ہی ان کی جان کا کہنے لگی میری جان تو میری جان بن جا میں تیری جان بن چکی ہوں وغلقت آجا سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے وغلقت غلط ادھر اس نے بند کر دیے بڑے زور زور سے ہلا ہلا کے باب تفیل ہے نا ہر دروازہ بند کرتی تھی اور بارہ دروازے تھے کم از کم تو غلہ قتل ابواب بعض کہتے ہیں نہیں تھوڑے نو دری تھی صرف کیوں ابواب جمع باب کی ہے ابواب جمع قلت ہے جمع قلت نو تک بولی جاتی ہے کم زیادہ سے زیادہ نو دروازے تھے اس کے ہر دروازہ بند کرتی نا اس کو کہتی اندر آ جا وہ آ جاتا دروازہ کا وہ تالا پکڑ کے غلہ کا جھنجھوڑتی اچھی طرح پہ کچا تو نہیں دیا گیا خوب تو ہے نا غلہ کا تل جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے دروازے بند کرتی گئی جب اکیلی ہو گئی کہنے لگی ہائے تلک ہائے تلک ہائے تو لک ہائے ہے لک ہے تو لک ہے تلک لک چھ کی چھ لوگ ہوتے ہیں سارے جیسے نا یو یوسف یو یوسف یو یوسف یونس یونس یو انس یو انس یونس یونس یونس یہ بھی ہیتے ہیتو ہیتے ہیتے ہیتو ہیتے تینوں لوگ تھے کالت ہے تلک کہنے لگی آ شتاب بیا من تورا شتاب بیا جلدی آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے میں تو تیرے بغیر مجھے چین نہیں ہے جو ہی اس نے کیا کانت با سے لمبے ہاتھ کر کے والا قد ہمت بہی یہاں آیت ختم ہو گئی وہ ہم لولا ارا برہان تو آگے چلے گا نا یعنی کانت با سے تتن اپنے ہاتھوں کا چمبا بنا کے یہاں ڈالنا کیا حضرت یوسف کو امام سالب نے تفسیر صالبی نے کیا کہا تسمین کے معنی میں ہے نا یہ راودت ہلتی ہو وفی کا ہا غلہ کالت ہے تل کالا اللہ انہو ربی آسن مسوا کہنے لگے مع اللہ میں اللہ کی تعویذ اللہ کی عام شام ہوتا ہوں میرا تعویذ کون ہے اللہ ہی مجھے بچائے گا کیوں ان تیرا خامد جو ہے وہ تو میرا مربی ہے اس نے میرے لیے کتنا انتظام بہترین کیا ہے جس طرح ماں باپ اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں اس نے کتنا انتظام کیا اکرمی مسوا کہا تھا اس نے وہ تیرا خامن تو میرا مربی ہے جس نے بہترین بنایا ٹکانا میرا تجھے اس نے نصیحت کی ہے اب وہ تو میرا ہو مربی اور میں اس کی پیٹ پیچھے اس کے بسترے کو زیان کروں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں ان لا یفل ظالم یہ قانون ہے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں اور ظالم کبھی کہاں کالما ضلع انبی ان ظالم والا قد ہمت بے ہی خدا کی قسم ہے ہمت بہی آزامت بھی ہمت بہی یہ لام بھی ہے قد بھی ہے اور ہمت پہ داخل ہوا ہے یعنی عزم سمیم کر لیا تھا اس عورت نے والا قد ہمت بہی کسمیا بات ہے پورا عزم سمیم کر لیا اب ہمت بہی یہ ہمت کو اس کا سلا بہی کے ساتھ آیا ہے اس لیے امام صالب کہتے ہیں کہ اس میں تزمین ہے یعنی اپنے پیٹ میں یہ مانا لوگ چھپائے ہوئے ہیں ہمت کون سا کانت با سے تتن یدہ اپنے ہاتھوں کا چمبا بنا کے یہاں ڈالنے لگی حضرت یوسف کو اور اپنی طرف کھینچنے لگی اپنے اوپر گرانے کے لیے قد ہمت بہی وہم لولا ارا برہان رب اور وہ بھی ارادہ کر لیتا ضرور وہ بھی کر لیتا ارادہ اس کے لیے اگر نہ یہ بات ہوتی کہ وہ دیکھ چکا ہوتا پہلے برہان اپنے رب کا اپنے رب کا برہان پہلے دیکھ چکا تھا کیا وہ ان ربی آسنا مسواج ان لا یوفل حسال بوٹ یہاں کے بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی اور اس نے کہا بیٹا تجھے حیا نہیں آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شہوت ختم ہوئی بات کہتے ہیں کہ جب وہ شکل نظر آئی نہ تو اے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے ناخن کے نیچے سے منی بہ گئی حضرت یوسف شہوت ختم ہوئی اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جالا رج کا حل سراوی لہو اپنی سلوار کو کھولا اور اس کا بھی کھول کے اور ان کی پاؤں اپنے کندھے پہ رکھ کے بیٹھے اس وقت اللہ نے کہا حیا نہیں آتے لکھنے والے تو پتہ نہیں خدا جانے کس نیت سے لکھ کے گئے ہیں مگر ماننے والے پر تو خدا کی لانت ہوگی ہم کہتے ہیں لکھنے والے پر بھی لانت ہے اس لیے کہ بھائی تو لوگوں کو شبہات میں ڈالنے کے لیے لکھتا ہی کیوں ہے پھر جب جب ایک بات لکھ لی جاتی ہے اس کے بعد کوئی کہتا آدمی بھائی یہ بات جو ہے نا یہ عقل کے خلاف ہے پہلے تو یہ ہے کہ اتنی گندی بات لکھنا عقل کے خلاف نہیں ہے پیغمبر کے بارے میں ایسی بات لکھنا جس طرح خازن والے نے لکھا ہے کہ اللہ وجل لہو رجلحا مجلسل کا مجلسل خائن جس طرح زانی آدمی بیٹھتا اسی طرح بیٹھا اوپر سے اللہ کریم نے پھر یہ دڑکا دیا بھائی اگر اس کا ماننا عقل کے خلاف ہے تو اس کا لکھنا عقل کے مطابق کس طرح ہے جو اتنی کبھی بات ہے کہ اتنا معاملہ تو کنجر کر سکتا ہے پیغمبر کس طرح کرے یا جس نے پیغمبر بننا ہو وہ تو اولیاء کا سردار ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ماننا جائز نہیں ہے تو لکھنا بھی جائز نہیں ہے بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہی کچھ برہان تھا نہ ربی مسواج ان آسان کزال کا یہ ہمارا کمال ہے کہ یوں تاکہ ہٹا رکھیں اس یوسف سے کیا کریں سرف کمانا کیا ہوتا ہے پھیرنا کیا کرنا پھیرنا جان بوجھ کر پھیرنا پھرنا نا سرف کمانا کیا ہے پھیر دینا یہ سرف کو سرف جو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں پھیرے ہوتے ہیں نا گردان ہوتی اور یہی بات لکھی ہے انہوں نے مگر بریلوی الو کے پٹے کو سمجھ کیسے آتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے متعلق کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نبی علیہ السلام کہا تو نماز حالانکہ ان جہلوں کو پتہ نہیں یہ ہے کہ صرف خیال از عزت متعال جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے خیال پھیر کے نبی پاک کی طرف لے آنا تب نماز ٹوٹے گی وہ تو مؤزم نہیں نا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تعظیم والی شخصیت نہ کھوتے کی ہے نہ بلے کی ہے نہ جانور کی ہے معظم شاید تو ہے محمد الرسول اور یہ کھڑا ہے عین تعظیم کے وسط میں نماز کی حالت میں اب اللہ کی تعظیم جو ہے اس سے ہٹ کے اور پیغمبر کی تعظیم کی طرف آئے گا تو چونکہ معظم شخصیت نماز تو خام خواہ توجہ ختم ہو جائے گی خوشوسو ختم ہو جائے گی اگر وہاں سے کھوتے کی طرف آئے تو اس معظم چیز تو ہے نہیں اس لیے جلدی دفع ہو جائے گا خیال تو خیال پھرنا نہیں خیال پھیرنا ہے جو جان بوجھ کر پھیر کے خیال لے آئے لفظی وہاں ہے ہمت از الجلال مگر الو کو چرخے کو کیا پتا ہے کتوں کو بریلویوں کو گول امید کو نہ ہاں جی آخر ہی کر دے یعنی جھگڑا اصل ہے کس میں لفظ توجہ ہونے میں یا توجہ پھرنے میں یہ نہیں جھگڑا جھگڑا اس میں ہے کہ توجہ اگر پھیر دے آدمی صرف ہمت از ذات ذل جلال خدا بند قدوس کی ذات کی طرف سے یعنی جس تعظیم اور عبادت کے اندر کھڑا ہے ادھر سے اپنا خوشو خصو اور توجہ ہٹا کے اور لے جائے نبی علیہ السلام کی طرف ہاں کزال کل نہ سر یہ ہمارا کمال ہے تاکہ پھیر رکھیں اس یوسف سے برائی کو بھی بے حیائی کو بھی برے خیال سے بھی اور برے کام سے بھی من المخلصین کیونکہ وہ میرے ان بندوں سے ہیں جن کو ہم آپ مخلص کر لیا کرتے ہیں دوڑ پڑے دونوں دروازے پہ قدت کمیس من دوبرن پھاڑ دیا اس کتی نے کمیس ان کا من دوبرن پچھلی سائیڈ سے الفیا لَدَ الباب اور پا لیا ان دونوں نے اس کے سردار زلیخو رائیلا کے سردار کو سیدہ ہما نہیں کہا نا سیدہ ہاں کہا ہے ہاں سردار چونکہ یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا اس کے سردار کو پایا لدل باب دروازے کے اوپر اس وقت کہنے لگی فٹ بڑی الو کی پٹھی سی فٹ تو مت لگائی ہے کس پہ یوسف علیہ السلام حالانکہ پیچھے بھاگنے والی وہی ہے کپڑا پھاڑنے والی وہی ہے کالت ما جزا من اراد اہل کا عذاب کہنے لگی کیا بدلا ہوگا ایسے آدمی کا جو ارادہ کرتا تیرے اہل بیت کے ساتھ بے حیائی کا میں تیری اہل بیت ہاں واہ بوتھی تیری کہ سونی چیتی میں تیری ہاں اپنے خامد نو پیا کے میں تیرا اہل بیت ہوں اور تیرے اہل بیت نو جڑا ہاتھ گتے میں نو ڈھائی پہ آکھ کر سور دی بچی دے ڈھائی پہ آکھ تو اٹھے ماں جو کی ہو گیا آئے یوسف علیہ السلام دا دھاک لگ گویا پہ تو بچڑی کی میں اٹھے تھا جب ہی جائے دیڑے تیرے پیچھے ہوشی ما ماجزاؤ من اراد بحال کسون کیا بدلہ ہوگا کیا سزا ہوگی ایسے آدمی کی جو ارادہ کرتا ہے تیرے اہل بیت کے ساتھ سوان بے حیائی کا میں نے خود تجویز کیا اس کی سزا سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا چمک مار مار کے اس کی چمڑی ادھیڑ لی جائے عذاب دردناک دے اس کو وہی دھمکی دے رہی ہے جو فرعون نے موسا علیہ السلام کو دی تھی لم تنتا ہے لج کا منل مسجو نیم وہی دھمکی یہ ساتھ ساتھ دے رہی ہے ہاں کال ہے یار ودتنی دیکھا وزیر اعظم نے کا نظا فتح و نبی علیہ اسلام فرماتے ہیں بڑا دنا تھا مگر تھا دلہ تھوڑی غیرت والا تھا دیوس کان کیسے کو کہتے ہیں من اتا اللہ ہی جو اپنے گھر آئے اور دیکھے کہ میرے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے آنکھیں بند کر کے واپس چلے گئے اس کو کہتے ہیں دلہ پر دلہ اور عربی میں کہتے ہیں دیوس من اتا اللہ الی ورافی بہتے ہی ما یسو ہو اپنے گھر میں وہ چیز دیکھے جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی تو وہ آنکھیں بند کر کے کہے کچھ نہ جو زیادتی کر رہا ہے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑا دنا تھا مگر بیچارہ غیرت کا کم تھا بالکل ہاں وہ کہنے لگی جب تو اس نے کہا کال ہی ودتنی نفسی فوراً یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا مانگی ہے میرا تو کوئی قصور نہیں مجھ سے اس نے جان مانگی ہے میں نے انکار کر کے دوڑنا شروع کر دیا ہے یہ پیچھے میرے بھاگ پڑی ہے وشاہد شاہد من اہلہا اور اسی کے ساتھ ہی بیان دے دیا بیان دینے والے نے اور بیان دینے والا ہی کون تھا من اہل آرائیلا کے خاندان کا مرد تھا شاہد شاہد من بیان بیان دیا دینے والے نے وہ بیان دینے والا کہاں کا تھا وہ تھا قاضی جو اس عزیز مصر کے ساتھ آ رہا تھا قاضی القزات وہ بڑا قاضی تھا اور تھا رشتہ دار کس کا اس عزیز مصر کی بیوی کا من اہلہا ان کے اپنے خاندان کا تھا یہ نہیں کہ بچہ تھا لوگ کہتے ہیں نا بچہ تھا کیا بچہ کیا بٹا بٹا بچہ بٹا سکا کچا کچھ بھی یہاں تو شاہد شاہد و من اہلہا دیکھو بیان کیا بیان کرنے والے نے جو اس زلیخہ کے اپنے خاندان کا تھا بچے وقت وہ بالکل کچی ہے وہ اگرچہ زہاق کا نام لیا ہے راوی نے مگر راوی ویسے ہی اس کا قابل اعتماد نہیں ہے اور اگر ہو بھی صحیح روایت تو اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہے اس روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کہانا راج الن کہ وہ جو شاہد شاہد ان ہے نا جو ساتھ عزیز مصر کے ساتھ آ رہا تھا جس نے بیان دیا ہے کان راجول قاضین ذالحیت داڑھی والا تھا اور قاضی تھا مگر اس روایت کے اندر بھی ضوف ہے دونوں روایتیں ضعیف ہیں ازا تار ازا تساکتا دو گر گئی اور قرآن کا مفہوم بے غبار رہ گیا کہ بچہ بچہ نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا مرد دانا تھا جس نے فیصلہ کیا شاہد شاہد میں نہ لیا اب اس نے بیان کیا دیا او بھائی بات سنو عزیز مصر جی یہ ہماری جو پھپھیر کہتی ہے نا چلو اس کی بات ہی مانتے ہیں یعنی یہ فیصلہ جو کر رہا ہے وہ بھی اپنے طور پہ تو عورت کے حق میں کر رہا ہے مگر یہ تصرفات اللہ کے ہیں کہ عورت کے حق میں جانے کی بجائے یوسف علیہ السلام کے حق میں فصل نکل ورنہ ایسے موقع پہ اجنبی آدمیوں کو بدنام زیادہ کیا جاتا ہے اپنی عورتوں کو کون بدنام کرتا ہے جب ان کا اپنی تھی اس لیے اس نے فیصلہ تو بظاہر کیا ہے اس کی دھڑ میں مگر اللہ کے تصرفات نے وہ فیصلہ یوسف کے حق میں کروا دی کیا کہنے لگا دیکھو جی ان کا نقمیس دن کو بولن اگر پھٹی ہوئی ہے کمیس یوسف کی اگلی طرف سے پھر تو وہ سچی ہے کیونکہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں اپنے کرتے اگلی طرف سے نگیج خالی کرتے ہیں وہ من القاض اصل میں بات کیا تھی وہ جو اس نے پکڑا تھا نا پیچھے سے یہاں گلوین سے پکڑا نا گرے بان سے اس عورت نے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے زور لگایا پیچھے سے اس اس نے لگایا وہ تو گیا پھٹ جہاں تک کا پلیت کا پلیت ہاتھ تھا نا اتنی قدر وہ سارا کیا ہو گیا پھٹ گیا جب این دروازے پہ پہنچے تو غصے کی ماری اس نے یوں کر کے پھینک دیا وہ جو اس ہاتھ میں تھا وہ اس کا پھٹول جو تھا حصہ وہ اگلی طرف آ گیا کیا آ گیا اگلی طرف آیا نا ٹکڑا اس نے سمجھا کہ واقعی یہ یوسف جو ہے نا یہ اگلی طرف سے پھاڑ کے لیے پھرتا ہے کرتا اس لیے اس عورت کے حق میں اس نے یوں بیان دینا شروع کر دیا کہ اگر اس کا اگلی طرف سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے اور اگر پیچھے سے ہے پھٹا ہوا اس پوتنے بھی دیکھا تو نہیں نا جو اچھی طریقے سے بھائی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہے اس نے تو اگلی طرف وہ پھٹول دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے کپڑا تو پھر یہ جھوٹا ہے اور یہ ہماری پھوپھی یہ کیا ہے سچی ہے اور اگر ان اور کمیس ہو قدم ان دو بورن اگر پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو کازا بات یہ جھوٹھی ہے اور وہ سچوں سے ہے بس جب کہ دیکھا اس نے کمیز اس کا وہ تو پھٹا ہوا تھا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا تھا تو اس وقت مین قید کن اس وقت عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو ان مین قید کنہ شان یہ ہے کہ یہ مکر تمہارا ہے ان قید کن عظیم تمہارا مکر جو ہے یہ بہت بڑا ہی ہے معمولی مکر نہیں چال نہیں مطلب کیا تھا جان گیا کہ یہ ہوش سے تو یہ خود نکلی ہوئی تھی اس نے پیچھے سے کپ گرے بان میں ہاتھ ڈالا پھاڑ تو خود دیا ہے اور بدنامی لگاتی ہے یوسف یوسف کے بل اس وقت کیا کہنے لگا یوسف آرز انہازا او یوسف یار محسوس نہ کر تو محسوس نہ کر معاف کرنا در گزر کر دے تک پھر الزام بے کے اور اپنی بیوی کو کہنے لگا تو معافی مانگ و لونڈک جہان کی اس وسط فری لزمبے کے قصور تیرا ہے کے وس تک پھر اللہ اللہ سے معافی مانگ وقت فیما وقت منسو ما انہا کانت کا تن وقات فیما وقت منسو بے حیائی کی تو انتہا کر دی تھی اس عورت نے مگر اس کے باوجود مزید بنا وہ تھی کھٹی مشرق کھٹی تیٹ ماں انہا کانت مشرق تن وہ سب بھی مشرق تھے اس لیے یا تو بعد میں انہوں نے کچھ اسلام کا آواز کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ورنہ سارے کے سارے ہندو تھے اصل مذہبی ہندوؤں والا تھا وہاں مصر میں وقات فی وقات وکات ما انہا کانت مشرے کا اور اسی بحث میں تینتیس کبیرے گناہ بھی اس عورت کے متھے لگتے ہیں قرآن پاک جو ذکر کر رہا ہے تینتیس کبیرے گناہ ہیں حالانکہ گناہ کے باوجود مشرق بل ساتھ تھی پھر ایسی عورت والا پیغمبر کے وہ پہلو میں کس طرح آ سکتی ہے وہ ایسی عورت تو نہیں آ سکتی بلکہ پیغمبر کی بیوی وہ عورت ہوتی ہے جو کردار کے لحاظ سے جس طرح پیغمبر معصوم ہوتا ہے اس کی بیوی بھی معصوم ہوتی ماں بہت امرات و نبی کتو اس پہ اجماع ہے ہاں جی تو کیا کہنے لگا قد من دبرن قال انه من قیدکن ان قیدکن عظیم یوسف آر هذا او یوسف یار آر هذا بے پرواہ ہو کے رہے میاں کوئی تجھے کچھ نہیں کہتا تیرا قصور نہیں اپنی بیوی کو کہنے لگا بس تک یوسف سے معافی مانگ لے قصور تیرا ہے اور تو تو قصور کیوں کیا نے ان کے کے کون نلخاتی اس مفائل پہ جب الام داخل ہو تو یہ لقبی نام بنتا ہے جس طرح المومنون الفاسقون الخاتون یعنی تیرا خاندان ہی ایسا بدکار تھا جیسے تو ہے ان کے کون منل یہ بدماشی تو نے میری نصیحت کے باوجود اس لیے کی ہے کہ ان کے کون منل خواتین تاکیق تو تھی ان لوگوں سے جن کا پیشہ یہی ہے یہی بدکاری کرتے خطا کاریوں میں بدکاریوں میں جو مشہور ہیں تو ان کے اصل سے تھی تیرے پیک کے اکھے پچھلے ہی کنجر انجے جی میں تو ہوئے فی المدینہ حال نمبر چار حال نمبر یہ ایک ایک حال آپ دیکھیں گے نا اس سے یہی معلوم ہوگا کہ تمام ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف بھی کس کا چلتا ہے اور علم بھی کس کا چلتا ہے جب تصرف اور علم دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر الہ بھی وہی ہے جب علاب وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہاں جی چوتھا حال وکال نسوت وکال نسوت فل مدینہ کہنے ہو شروع ہو گئی وہ عورتیں ساری شہر میں ہائے ہائے امرا تو لذیذ تو راوید دو فتح ہائے نہیں بھیڑی یہ کیا ہو گیا ڈھا دیا عزیز مصر کی بیوی نے امید مصر کی بیوی نے تورا دو فتح مانگ لیا اپنے جوان سے یعنی اس کی جان مانگ لیا اس کو حیا بھی نہیں آیا ہائے ہائے ہائے ہائے یہ کیسا ظلم اٹھایا اس نے بڑی کوئی بے تکی ہے بے ڈھبی بے حیا ہے بڑی پاگل ہے اچھا یہ انہوں نے فضا اڑا دی اس طرح باتیں کی جس طرح کوئی شریف آدمی کرتا ہے حالانکہ اس سے دو اس سے زیادہ کمی نہیں یہ تھی یہ صرف اس لیے شہرت کر رہی ہے کہ اس کو بھڑکائیں گے اس کو آئے گا غصہ اور وہ کچھ نہ کچھ صورت ایسی ضرور بنائے گی جس کی وجہ سے ہم بھی کم از کم یوسف کو دیکھ لیں گے دیکھ کے پھر ہوں تو راوت کد شاگا فہا ہوبا بڑی بے وقوف عورت ہے قد شاگا فہا ہوبا تاکیق شغاف کر دیا ہے اس کے دل کو یوسف کی محبت نے اس کا تو دل ہی چیر دیا یوسف کی محبت نے شگاف کر دیا ہے اس کے دل کو یوسف کی محبت نے بھائی انا رہا فی مبین ہم تو یہی سمجھتی ہیں کہ بڑی ظلم کی گمراہی کے اندر ہے بڑی بھول چوک کے اندر پس جب کہ سنا اس بلی نے بے مکر ہن فلما سامیات بے مکر ہن یوسف علیہ السلام کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی واقعی وہ بڑی پاک دامن وہاں مصر میں ایک محلہ ہے شمس تھا اس عین شمس میں ایک کاہن تھا لوگوں کا معبود اس کی ایک لڑکی تھی کسی بنی بشر نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں کیونکہ اس کا باپ تھا معبود بنا ہوا نام اس کا تھا فوتی فار فوتی فردار فار سورج کا پجارن وہ تھا نا معبود بنا ہوا اس سے نہ کو رشتہ مانگتا تھا اور نہ ہی وہ سمجھتا تھا کہ میرے مٹ کا کوئی آدمی ہے سارے تو ہیں عابد ہمارے میری لڑکی تو کسی معبود کے گھر ہونی چاہیے اس کو اگر لے بیٹھے تو کوئی معبود لے بیٹھے یہ تو سارے عابد ہیں وہ چونکہ عین شمس محلے کا کاہن تھا لوگوں کا وہ مشکل کشا بنا ہوا تھا جس طرح پروہت ہوتے ہیں اس لیے لڑکی اس کی اتنی با حیا با صفا تھی کہ کسی بنی بشر نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا جب یوسف علیہ السلام کے چرچے مصر میں ہونے لگے اور پتہ چل گیا کہ واقعی اتنے بڑے حسن کے بازار سے بے داغ بال کی حد تک بھی نکلا ہے تو یہ یوسف نکلا ہے اس وقت اس کے دل میں آیا کہ میری لڑکی والا رشتہ اگر اہل ہے تو یوسف کے اہل اس لیے اس نے اپنی اس بچی کا حضرت یوسف کے ہاتھ پہ کل میں اسلام بھی پڑھا مسلمان بھی ہو گیا اور اپنی بچی جس کا نام آسنات تھا آسنات یہ تورات سبق پچونجا تیرہویں سطر پہ یہ انہوں نے بھی اقرار کیا ہے تورات والوں نے تالمود میں بھی بھائی نام بغیر پیسے کے کس طرح کچھ حیا ہے مفت جو پوچھتے ہو نام اس کا تو آسنات تھا آسنات آسنات پوری دنیا سے بے مثال عورت آسنات اچھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی یہاں ہمارا اور آتا ہے مناظرہ اسی مسئلے پہ بھائی یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخہ کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہیں بڑے بڑے مولوی آئے خیر انہوں نے مناظرہ نہ کیا میرے سٹیج پہ آ کے انہوں نے بیان دیا اس تاثیر کبیر والا بخانے وال ملتان سب موجود تھے دنیا ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ہماری سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی ہمیں اس مسئلے کی تحقیق نہیں ہے یہ جو کچھ کہتا ہے ٹھیک خیر مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے پہلے اشتہار شائع کیے تھے مناظرے کا چیلنج دیا تھا مولوی بڑے اکٹھے ہوئے بڑی کتابیں گدھیوں پہ کتابیں کھڑکوں پہ کتابیں لڑ لڑ لڑ کے وہاں گئے ڈھیر لگ گیا ہزاروں لاکھوں کی مجمع بن گیا بہرحال اللہ نے ایسا کیا کہ جو مناظر کرنے والا تھا عبدالستار توسوی کو پہلے پیش کیا انہوں نے میری سٹیج پہ آ کے کہہ دیا بھائی جو کچھ یہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں مجھے اس مسئلے کی تاکہ اچھا خیر ہو گیا چلتے چلتے بعد میں جو ان کی طرف سے تھا نا مناظرہ کروانے والا مولانا غلام محمد صاحب آپ نے نہیں دیکھا پچھلے دورے پہ تفسیر کے موقع پہ وہ یہاں کئی دن شرکت بھی کرتا رہا ہے وہ تھا ان کا ان کی طرف سے دائی ان کا اور فاضل تھا آج کا پڑھا ہوا دیو بد کا بھی وہ اس نے بعد میں مجھے ملا نا تو میں نے کہا بھائی تو نے کیا یہ چکر چلایا تھا پھر تیرے مولوی مناظرہ کے لیے تو نہ آئے اس نے کہا یار مولوی تو مناظرے کے لیے نہیں آئے تو میرا تو آج بھی یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی اسی عورت سے ہوئی تھی میں نے کہا وہ تیری بہن لگتی تھی وہ تیری کیا صاحبہ تھی تجھے اتنا یقین کیسا ہاتھ اپنے ہاتھ سے شادی کر دی تھی اتنا یقین تجھے کس طرح کہنے لگا نہیں اللہ صاحب بات یہ ہے کہ کتاب والوں نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے اکے اچھا، رول بیان اچھا میں نے اس نے کہا کیا لکھا ہے اس نے کہا جی شادی ہوئی تھی دو لڑکے بھی پیدا ہوئے کون کون سے اکے اچھا، ایک افرائے تم اور ایک منشی افرائے تم اور دوسرا لفظ تھے نا افرائیم اور منسی وہ کرنے لگا افرائے تم اور منشی دو لڑکے تھے اصل تھا ابراہیم کے نام پر افراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے نام پر منسی منسی مانا اپنی بولی میں کہتے ہیں جن وڈا جس کی زندگی کے ایام زیادہ ہوں اس کو کیا کہتے ہیں یعقوب بھی کہتے ہیں اس کو جیون بھی کہتے ہیں اور یا بھی کہتے ہیں اور منسی بھی کہتے ہیں خیر بہرحال وہ یہ دو لڑکے جو ہیں یہ اس آسناتھ کے بطن سے تھے افراہیم اور دوسرا منشی منسی سین کے ساتھ ہے منسی افراہیم اور منسی خیر فلما سمعت بمکرہن مکر الیہن جب سنا اس نے ان کی چال دیکھا وہ بھی سمجھ گئی کہ وہ کیا کر رہی ہیں چال چل رہی ہیں ارسلت الیہن بھیجا ان کی طرف وہ آتدت متقار تیار کیے ان کے لیے تکیے اور دیا ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ان میں سے ایک چھری بھی دی پھل فروٹ کاٹنے کے لیے بس جب کہ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھی کاٹ رہی تھی تب جو اندر کھڑا تھا یوسف علیہ السلام تو اس زلیخا نے کہا او خروج علیہ ذرا ابھر تو سہی او خرج ذرا نکلے نا باہر یوں ہی نکلا فلم مارا نو جب دیکھا ان عورتوں نے اکبر نہ ہو تھی اس لیے کہ ہماری طرف بھی اس کی توجہ ہونی چاہیے قالت فضال کن اس وقت کا اس لو نے فضال کنہ یہی ہے وہ جو ملامت کرتی تھی تم مجھے اس کے معاملے میں اور سن لو جس طرح تم بیتاب ہو گئی ہو تم اوپر نیچے سے بالکل اس کے حق میں مست ہو رہی ہو اسی طرح میں بھی مجبور ہو گئی تھی والا قدرا ہوں میں نے خود مطالبہ کیا تھا اس سے اس کی جان کا مگر مجھے اپنے اللہ کی اپنے معبود کی قسم ہے فستا سم وہ بھی بڑا مشکل سے بچ نکلا میری پھیٹ سے باب استفال ہے نا اس نے پورا لگایا ہے تو ایک ایک بال بال تک وہ بچ گیا ہے استاسم وہ مانتی ہے خود کہ اس کا ایک بال بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا زور اس کا البتہ بڑا لگا ہے سم باب استفال زور کے لیے آتا ہے علم یفل مگر سن لو میری او سہیلیو او میرے میرے مشن کی شریف زادیو تم بھی سن لو علم یفول اگر یہ نہیں کرے گا جو جو کچھ میں کہتی ہوں یا تو یہ سوار ہو جائے مجھ پہ اور اگر یہ نہیں کرے گا تو سنو لکون ساگر ضرور اس کو میں قید میں ڈال دوں گی اور ہوگا زلیل زلیل برباد ہونے والوں میں سے یا یہ سن لے تم بھی اس کو کہو اور ہو سکتا ہے کہ میرا مطالبہ اگر پورا ہو جائے تو تمہاری دکان بھی کچھ چل جائے اس لیے یہ سن لے اگر میرا اس نے کہنا نہ مانا بلے بلے یہ دھمکی فرعون دے رہا ہے موسا علیہ السلام کو اور یہ عزیز مصر کی بیوی دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ اللہ فرونی قبرستان میں کیا تھی اس کی قبر تھی بہرحال علامہ تحتاوی نے لکھا ہے کہ اخیر میں اندھی ہو گئی تھی یہ بالکل اور مطلب گلیوں کوچوں میں بچے جو تھے اس کو دھکے دیتے تھے اور اس کو گھر بار اس کا ختم ہو گیا تھا چلتی چلتی اسی کسی قبرستان میں اس کو پھر دبا دیا اللہ ہاں جی بہرحال خاندان تو وہی تھا نا پچھلا وہی فرونی خاندان ہی تھا ہاں جی کالا ربی سج ابو مما یدوننی کہنے لگی ہاں کہا حضرت نے ربی سج ابو بوئ لئی یہ میرا رب قید مجھے زیادہ پسند ہے اس کی نسبت جو زنا کی دعوت دے رہی ہیں یہ ساریاں مجھے طرف ہو سکے اس لیے اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں اللہ تصرف عنی اور اگر تو نے نہ ہٹا کے رکھا مجھ سے ان کے مکر کو تو اسب و میں بھی پہنچ جاؤں گا ان کی طرف پھر مجھے گلا نہ دینا کہ تو نے یہ نقصان کر دیا عزیز مصر کی بیوی کا بستر پھاڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ یہ تیرے ذمے ہے سن لے اللہ تصرف انی قید اگر نہ ہٹا کے رکھا تو نے پھیر کے رکھا تو نے مجھ سے مکر ان کا تو اصب و ہنا میں بھی داخل ہو جاؤں گا پہنچ جاؤں گا ان کی طرف اور جب میں پہنچ جاؤں گا تو وہ اکم من الجاہلین ہو جاؤں گا میں ان ان لوگوں سے جو بالکل بے خبر ہوتے ہیں جن کو گندی آکبت کے نتیجے کا پتہ ہی نہیں ہوتا پس تجا ربو پس جی کر کے قبول کر لی اس کی درخواست اس کے رب نے پس سارا ہو پس ہٹائے رکھا اس سے قید ہونا ان کی چالوں کو ان سمی بدالوم پانچواں حال اب سیفٹی ایکٹ آ رہا سیفٹی ایکٹ ہوتا جانتے ہو آپ سیفٹی ایکٹ انگلش میں سیفٹی ایکٹ سیفٹی ایکٹ کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بے جرموں کو مجرم بنانا ہو تو وہ قانون لاگو کیا جائے اصل اس کا خلاصہ یہ ہے جس کے پلے جرم نہیں اس بے جرم کو اگر مجرم بنانا ہے تو اس قانون کو پھر دیکھا جاتا ہے وہ ایکٹ اور وہ دفعہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ دفعہ لاگو کر دیں اب انہوں نے سیفٹی ایکٹ لاگو کیا کیا کس طرح سم بدا لہم اس کے بعد اچانک ظاہر ہو گیا ان کے لیے بعد اس کے جو دیکھ چکے تھے یوسف کی سچائی کی نشانیاں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ وار کون ہے وہ عورت ہے مگر وہ دفعہ اپنا استعمال کیا سیفٹی ایکٹ والا کیا کہ چند دن کے لیے اسی یوسف کو جیل میں بھیجنا چاہیے تاکہ ہماری رن پہ بدنامی نہ لگے یہی لوگ کہیں گے میاں کوئی قصور اسی سے کیا ہوگا جو جیل میں جا رہا ہے وہ دفعہ جو ہے نا جہاں حکومت کی اپنی عزت کو دھچکا لگ رہا ہو وہاں اس وقت اسی ایکٹ کو یہاں نافذ کرنا ضروری ہو گیا بدا البتہ ضرور قید میں ڈالا جائے اس کو ایک تھوڑی مدت کے لیے تاکہ یہ شہرت ختم ہو جائے ہمارے گھر کی بدنامی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی پھر اس کو نکال دیں داخلا سجن فتحان جب وہ جیل میں بھیجے جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی عجیب ہے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے جیل میں کیوں بھیج رہے ہو پوچھا ہی نہیں ہے صرف اسی بات پہ یقین ہے جو اللہ کو کہی تھی رب سجن احب لیا اللہ برائی کرنے کی نسبت تو میرے لیے قید میں جانا ہی اچھا ہے اس لیے وہ خاموش رہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے میرا اللہ ہی کر رہا ہے اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے ہاں داخل ہوئے کٹھے اس کے قید میں دو نوجوان ایک نے کہا انی ان میں جناب میں تو بادشاہ کے سر کا نوکار ہوں اس کے لیے شراب نچوڑا کرتا ہوں خمرا مجھے یہ خواب آیا ہے اے یوسف مجھے خواب آیا کہ ارانی میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو نیند میں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو انگوروں کو شراب نکال رہا ہوں بادشاہ کے لیے دوسرے نوجوان نے کہا میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اٹھا رہا ہوں اپنے سر پہ اپنے سر پہ روٹیاں اور میری روٹیاں سر پہ اٹھی ہوئی ہیں کھا رہے ہیں پرندے اس سے نبے نابے تعویل بتا ہمیں اس کی تعبیر کیا ہے دونوں نے کہا انا نراک المحسنین تاکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو آپ بڑے دانا آدمی ہیں بڑے موسن آدمی اچھا حضرت یوسف نے کہا نہیں آئے گا تو ہمارے پاس کھانا صبح سویرے کا جو دیے جاتے ہو تم تمہارے ناشتے سے پہلے نباتوں کو ماں آتاوی میں اطلاع دے دوں گا تم کو ایسے خوابوں کی تعبیر کی پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس جیل کا کھانا جیل کا ناشتہ جو صبح سویرے آتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا ظال کو یہ سنو تم دونوں یہ تم کو کہہ رہا ہوں یہ اس علم سے ہے جو پڑھا دیا ہے مجھے میرے رب نے انی ترک تو مل تھکا باللہ میں چھوڑ چکا اللہ اللہ فوری طور پہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اس بات کا بات تو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا مگر جٹ کر کے اللہ کی توحید کی طرف لوٹ آتے ہیں انی ترک تو مل قوم میں چھوڑ چکا ہوں کب کا دین اس قوم کا جو نہیں مانتے اللہ کو اور آخرت کے ساتھ پورا انکار کرتے ہیں میں تو ابتدا سے پیچھے چلتا آ رہا ہوں توحید والی ملت اپنے آبا اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب کی ماں کان لنا نئی شان ہماری کہ شرک کریں اللہ کے ساتھ کچھ بھی یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ توحید کا واد کرنے کے بعد کیا کہنے لگے پھر آگے یا صاحب ہو میرے قید کے ساتھی ہو ارباب ان متفر خیر کیا یہ مختلف قسم کے رب جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے یہ اچھے ہیں یا اللہ اکیلا جو کہار ہے تمام پر وہ اچھا ہے ماتا بدون مندو نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے بغیر صرف خالی نام ہی نام ہے جو نام مقرر کر رکھے ہیں تم ان کے تم نے بھی اور تمہارے باپ دادے اکابرین نے نہیں اتارا اللہ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل بہا بے مہد اتحا بے محبودی ان کے معبود ہونے پر اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری ان الحکم اللہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ نے حکم کیا کہ لا تعبدو اللہ ایا ذالک الدین القیم یہ دین ٹھوس ہے مضبوط ہے لیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں دیکھو یہ سارا باوجود جیل کے اندر ہونے کے اپنا فکر بھی گیا اپنے ماں باپ کا فکر بھی بچھوڑا بھی گیا ہجران بھی گیا سب کچھ گیا اور ان کی بات کر کے فوراً پھر جب جلدی جلدی لوٹتے ہیں تو اللہ کی توحید کا واز کرتے ہیں اب جب واز مکمل کر لیا ہے اب کہتے ہیں سنو تیار ہو جاؤ یا صاحب میرے قید کے ساتھی ہو پر تم میں سے ایک فیس کی رب خمرا جس کو خواب یہ آیا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ پلائے گا اپنے سردار کو شراب اس کا محتمد علیہ بنے گا اور دوسرا جس کے سر پہ روٹیاں اور پرندے اچک کے کھا رہے ہیں وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا فیوسلب اس کی تعبیر یہ ہے کہ سولی پہ چڑھایا جائے گا بس کھائے کھائے جا رہے ہوں گے پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے بس ختم ہو گئی تعبیر کوزی اللہ مرو وہ تعبیر جس کے متعلق تم نے فتوا پوچھا تھا ختم ہو گئی وقال منهما اور کہنے لگا یوسف اس بندے کے لیے اس کے متعلق حضرت یوسف کا گمان تھا کہ وہ جلدی چھوٹ جانے